کر دیا ہے غزوہ عہد میں میں نے تیرا نامور دوست مارا تھا جس سے تیرے محبوب کا دل رنجیدہ ہوا آج میں نے تیرا نام ور دشمن مارا ہے تو تیرے محبوب کی روح خوش ہو جائے گی بڑا متوالا نوجوان تھا بڑا متوالا سا نوجوان تھا سا باقا سا نوجوان تھا اور میں کہا کرتا ہوں آج کے دور میں بھی مسلمہ قذاب کی جنس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسے ہی بانکے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو میدان جہاد میں اتر کر اپنے شاندار ماضی کے حوالے سے کردار کے ایسے نقوش ثبت کریں کہ امتداد زمانہ انہیں مٹا نہ سکے آج یہ دور اپنے علم الدین کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے علم الدین کی تلاش میں ہے لاہور کے ایک بد ناصر نے ہندو راج راجپال نے ایک ایسی کتاب شائع کی جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضور کی ازواج متحرات پر بڑے رقیق حملے کیے گئے تھے اس مردود نے حضرت خدیجہ پر زبان درازی کی حضرت عائشہ صدیقہ پر زبان درازی کی سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ ایسی کتاب لکھی گئی ہے تو روتے ہوئے لاہور پہنچے سر سے ٹوپی اتار دی بال بکھرے ہوئے پاگلو کی طرح دوڑ رہے تھے لکشمی میں کبھی لوہاری میں کبھی نیلا گنبد میں کبھی مال پر اور کہہ رہے تھے لوگوں آج رات کو میری تقریر سننے کے لیے آ جاؤ پھر کبھی نہ آنا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ لسنگو نے میری ماؤں کو گالیاں دی ہیں بازار کے گنڈے نے گنڈو نے میری ماں کے دوبٹے پہ ہاتھ ڈالا ہے میں زخمی ہوں میرے جذبات مجروح ہیں آج موچی دروازے میں میری تقریر سننے کے لیے آ جاؤ پھر تمہیں کبھی نہیں بلاؤں گا خود اعلان کیا رو رو کر رات کو موچی دروازے میں سیلاب آ گیا وہ جلسہ کیا تھا ایک سیلاب تھا مفتی احمد سعید رحمت اللہ تعالی علیہ مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ اس جلسے میں شریک ہوئے اس جلسے کے صدر بنے مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ اور سید عطا اللہ شاہ بخاری نے تقریر شروع کی وہ تقریر کیا تھی ایک آشے کے ساتھ کا جنون تھا جو شولے بن کر برستا رہا باطل پر فرمانے لگے حلالی بیٹے تو ماں کی آبرو پر جان دے دیا کرتے اور ہماری وہ مائیں جنہوں نے ہمیں جنم دیا ہے وہ کروڑوں مائیں عائشہ کے قدموں کی خاک پر قربان جائیں جو ہمارے آقا کی آبرو ہے کروڑوں مائیں سیدہ خدیجہ کے دوپٹے کی کا مقابلہ نہیں کر سکتی کروڑوں مائیں سیدہ عائشہ کے دوپٹے کی عزت کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور لاہوریو تم نے سنا نہیں ہے کہ اردو بازار کے ایک ناصر نے راجپال کتے حضرت خدیجہ کو گالیاں دی ہیں حضرت عائشہ کو گالیاں دی ہیں آج آج سبز گنبد میں رسول اللہ کی روح بے قرار ہے آج خدیجہ خدیجہ و ایسا کی روحیں بے قرار ہیں خدیجہ و ایسا کی روحیں آج اپنے حلالی بیٹیوں کو پکار رہی ہیں کیا تم نے سنا نہیں ہے کہ بازار کے گنڈو نے ہمیں گالیاں دی ہیں کیا تم میں سے کوئی نہیں پیش کر سکے آج خدیجہ رو رہی ہے ایسا کہ آنسو نہیں رکتے اور پھر گیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا ارے دیکھو تو صحیح کہیں دروازے پہ اور ایسا روتی ہوئی آئی ہوئی تو نہیں ہے جلسہ ہل گیا لوگوں کی چیخیں نکل گئی سننے والے تو ہزاروں تھے لیکن ایک نوجوان کے دل میں بات اتر گئی وہ گھوڑا چلانے والا تانگا چلانے والا کوچوان تھا علم الدین گھوڑا چلا چلا کے آیا تھا ابتفاقن بخاری کی آواز پڑی تو جلسے میں چلا آیا جب جانے لگا تو فیصلہ کر کے جا رہا تھا صبح یا راجپال زندہ ہوگا یا علم الدین زندہ رہے گا گھر پہنچا تو ساری رات خنجر تیز کرتا رہا اس کی یہ ادا نہ ماں سمجھ سکی نہ باپ سمجھ سکا نہ اس کے بھائی سمجھ سکے کہ یہ خنجر کیوں تیز ہو رہا ہے صبح ہوتے ہی جو ہی بازار کھلا علم الدین اردو بازار پہنچ کر راجپال کو للکارتا ہے ہندو کتے اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کر سکتے ہو تو کر لو عائشہ کا بیٹا آ گیا ہے تو نے کیا سمجھا تھا کہ خدیجہ ایسا لاوا میں مشکل نہیں ہوں کہ چھپ کے حملہ کروں تجھے بتا رہا ہوں اگر اپنے بچاؤ میں کچھ کر سکتے ہو تو کر لو آگے بڑھ کر راجپال کے گریبان کو پکڑ کے زمین پہ لٹایا سینے پہ چڑھ بیٹھا اور بڑے آرام آرام کے ساتھ اس کے سینے میں اور دل میں خنجر اتارے اس نے تڑپ تڑپ کر علم الدین کے قدموں میں جان دی یہاں سے خون آلود خنجر لے کر تھانے پہنچا پولیس چوکی میں اپنے آپ کو پیش کیا اپنی ایف آئی آر خود درج کروائی کیس چلا بڑے صغیر کے نام پر وکیل تقسیم سے پہلے کی بات ہے یہ متحدہ ہندوستان کی بات ہے بڑے صغیر کے بڑے بڑے نام پر وہ کلا علم الدین کی صفائی میں عدالت میں پیش ہوتے تھے اقبال نے جب یہ سنا تو تبصرہ کیا کہنے لگا اسی دے رہے تو درخان دا پتر بازی لے گیا ایک پیشی پر وکیل کہنے لگے علم الدین سے علم الدین تھوڑی سی مدد کر دو ہماری تو تیری جان بچ جائے گی علم الدین کہنے لگا میں کہاں سے مدد کروں تانگا چلاتا تھا دال روٹی بنتی تھی اب سرکاری مہمان ہوں یہاں جیل میں دال روٹی مل رہی ہے اتنے پیسے کہاں ہیں کہ میں تمہارے تعاون کروں وکیل کی مدد کرنا تو پھر وہ کہنے لگے نہیں ہمیں پیسے نہیں چاہیے ذرا بیان بدل دو سیشن جج کے سامنے بس اتنا کہہ دو کہ میں نے جب راجپال پہ حملہ کیا تو اس وقت میں ہوش میں نہیں تھا غصے میں پاگل ہو چکا تھا تو تیری جان بچ جائے گی علم الدین نے کروٹ لے کے کہا کیوں میں یہ کیوں کہوں جیتی ہوئی بازی ہار دو ساری زندگی بے ہوشی میں گزری تھی یہی لمحہ تو ہوش کا تھا جو محمد کی آبرو کے کام آ گیا میں جیتی ہوئی بازی کیسے ہار سکتا ہوں کب تک زندہ رہوں گا آج جھوٹ بول کر بچ جاؤں کل آخر مجھے مرنا ہے آج مجھے مرنے دو یہ موت زندگی سے زیادہ قیمتی ہے جب سے جیل میں آیا ہوں ہر رات رحمت اللہ عالمین کی خواب میں زیارت ہو رہی ہے مجھے زندگی کی ضرورت نہیں میری زندگی وہی ہے جو آقا کی عزت کے کام آ جائے پشاور کے نوجوانوں آج پھر سیدہ عائشہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں آج صدیق اکبر کو گالیاں دی جا رہی ہیں فاروق اعظم کو گالیاں دی جا رہی ہیں تحریر اور تقریر میں محمد کے پیاروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے بد زبانی کا آج میں علم الدین کی تلاش میں ہوں کوئی پشاور میں ہے علم الدین جیسا نوجوان ایسا کی آبرو پر سدی کے اکبر کی عزت پر فاروق کے حاصل کی آبرو پر سیدہ خدیجہ کی عزت و آبرو پر جان دینے والے نوجوان اگر ہیں تو ذرا میرے سامنے کھڑے ہو جائیں بن جاؤ نارے تک صدیق اکبر صدی فاروق حقبال فاروق عثمان غنی جاتے علی ہے درے تحفظ حقوق کا سنت و جماعت عزیز دوستو میرے پہلو میں ارشاد الحق مدنی کھڑا ہے میرے عزیز نوجوان عبد الجلیل کہاں ہیں مفتی شہاب الدین صاحب مولانا محمد امیر بجلی گھر صاحب ڈاکٹر صاحب حضرت مولانا ایوب جان بندوری صاحب یہ میرے رفقا ہیں میرے سرپرست ہیں مجلس تحفظ جو کار سنت و جماعت حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی یادگار ہے حضرت بنوری کی دعاؤں سے اور شیخ القرآن کی سرپرستی میں ہم نے بارہ سال کا یہ سفر کیا ہے آپ میرے جلسوں میں تو آتے ہیں میری تقریر سنتے ہیں لیکن مجھے آپ کے نظم و ضبط کی کمت چاہیے کہ صحابہ کی عزت جب ہمیں پکارے تو ہم مل کر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تحفظ حقوق زکوکان سنت و جماعت کی تشکیلیں کریں دفاتر قائم کریں کس کے مجلس تحفظ حقوق زکو سنت کے بس اور نوجوان سپاہ فاروق اعظم سپاہ فاروق اعظم سپاہ فاروق مجلس تحقوق سنت و جماعت سپاہی فاروق کے آدم میں شامل ہو کر فاروق کے آدم کے سپاہی بن جاؤ تاکہ باطل تمہاری منظم قوت کو دیکھ کر یہ سمجھ لے کہ پاکستان صحابہ کے غلاموں کا ملک ہے یہاں دشمنان صحابہ کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکے گی سچا کیا ہے پشاور کے روشن زمین نے فاروق اعظم کے کے سوا کوئی نام نہیں سننا کوئی بھی مول لیا جائے سپاہی فاروق اعظم کے علاوہ اگر کوئی بات کرے کھڑے ہو کر سپاہی فاروق اعظم کے نعرے لگاؤ جماعت کے نعرے لگاؤ بٹو ان مولوی اسے جو درباری ہو کر ہماری قوت کو کمزور کرنے کے لیے بڑے مبارک اور مقدس عنوان لے کر آئیں گے آپ کو لوٹنے کے لیے لیکن ہوشیار رہیے اس عنوان کے ساتھ وفا کرنے آگ کر لیجئے اللہ آپ کا حامی و ہو یہ چند نسخے رہ گئے ہیں نوجوان اس کا مطالعہ کریں میرے اس میں غالباً بارہ خطبات ہیں گیارہ انڈیا میں ہونے والی تقریریں اور ایک مانچسٹر انگلینڈ میں ہونے والی تقریریں انڈیا کے علماء نے اس کو ترتیب دیا پیغام حق و صداقت کے نام سے دیوبند سے اس کے دو ایڈیشن شائع ہو کر ختم ہو چکے ہیں وہاں اب اسے پاکستان میں شائع کیا گیا ہے اچھے معیار پر اچھا پیپر ہے اچھی بینڈنگ ہے چونکہ بین الاقوامی سطح پر اس کو اور ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا یہ چند نسخے رہ گئے ہیں ضرور اس کا مطالعہ کیجیے سبائی تحریروں کے مقابلے کے لیے اس تحریر کی ضرورت میری تقریریں کیسٹوں میں تو آپ سنتے ہیں ذرا تحریر میں اب اس کو اپنی لائبریری میں رکھیں انشاءاللہ نوجوانوں کے فکر میں اجالے بھرے گی یہ کتاب اور یہ کراچی کی یادگار کانفرنس میں ہونے والی کچھ اہم تقریریں کہ جن سے عقائد سمرتے ہیں اور باطل کہ کمر ٹوٹتی ہے یہ بھی دعا کے بعد آپ کو ہمارے عبد الغفور صاحب سے مل سکیں گی ان کو خود لے کر آگے انہیں پھیلائیے اس لیے کہ اس دور میں تبلیغ کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ بھی ہے مولانا جناب ارشاد الحق مدنی صاحب کو میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ مجلس تحفظ حقوق عال سنت کی تشکیل ہے نو میں اپنا فرض بلا تاخیر ادا کریں وعدہ ہے یہاں آ کر وعدہ کریں ہمارا جرم ہے بہت شکر گزار ہوں مسجد دلاور خان کے میرے بزرگ ہمارے عزیز نوجوان مجاہد صاحب اور انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے ابابیل اللہ ان کو سلامت رکھے اس سے زیادہ کام کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ انجمن تبلیغ قرآن و سنت کی تبلیغی کوششوں سے آج بحمد اللہ تعالی قرآن و سنت کی باتیں گھر گھر تک پہنچ رہی ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے اور ہمیں اللہ ان کی توقعات پر پورا اترنے کے قابل بنائے ہم سب ایک ہی منزل کے مسافر ہیں ہمارا ٹارگٹ ایک ہے اللہ ہمیں اتحاد اور استقامت کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچنے کا شرف نصیب فرمائے یہاں کے محلے کے دوست مسجد دلاور خان سے وابستہ آبادی جنہوں نے ہمیں یاد کیا اور جن کی محبت کی یاد سے ہم یہاں پہنچے ہیں میں ان سب کا شکر گزار ہوں اور آپ دوست جو دور دراز سے تشریف لائے مسجد میں جگہ نہیں گلیوں میں پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو دونوں جہانوں میں عزت نصیب فرما نماز کی تیاری ہوگی انشاءاللہ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحب الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين فقال ربكم ادعوني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 رضي الله تعالى وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب إمامنا بالحق أمير المؤمنين عمر بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وعلى كامل الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين قراءة القرآن إمامنا بالحق امیر المؤمنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی وعلى صاحب السيف والقضاء ناشر العلم والهدى امامنا بالحق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی وعلى السيدين السندين السعيدين ابي محمد الحسن وابی عبد اللہ حسین رضی اللہ تعالی عنہما وعلى السيدات الطاهرات الأربعة بنات النبي زينب ورقية وأم كلسوم وفاتمة وعلى أزواجه خصوصا على خديجة وعائشة وحفصة وزينب وأم حبيبة وعلى سائر أزواجه وأصحابه صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعده غرزا من أحبهم فبحبه أحبهم ومن أبغزهم فببغزي أبغزهم وقال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرنه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين اللهم لعن الكفرة والمنافقين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى أعظم أجل وأهم وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون